میزبانی اور مہمانی کی سنتیں نمبر ایک دعوت قبول کر لینا خواہ معمولی ہی ہو نمبر دو خلاف شرع امور کی وجہ سے دعوت سے انکار کر دینا وضاحت مثلا دعوت دینے والے کی اگر غالب آمدن سود یا رشوت کی ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے اسی طرح اگر وہاں تصویر سازی تصویر بنانے اور کھینچنے یا خلاف سنت کھڑے ہو کر کھلانے کا انتظام کیا گیا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے نمبر تین ہست استطاعت تین دن تک مہمان کا اکرام کرنا نمبر چار مہمان کی خدمت خود کرنا نمبر پانچ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا نمبر چھ مہمان کو رخصت کرتے ہوئے گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جانا نمبر سات میزبان کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد میزبان کی کوتاہیوں کا تذکرہ نہ کرنا فائدہ دعوت قبول کرنے میں ان باتوں کی نیت کر لینی چاہیے نمبر ایک اتباع سنت نمبر دو مسلمان کا دل خوش کرنا نمبر تین راہ گزرتے ہوئے لوگوں کو سلام کرنا سلام کا جواب دینا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا نمبر چار جہاں جا رہے ہیں وہاں امر بالمعروف اور نہیں انل مرکر کرنا بیماری اور عیادت کی سنتیں نمبر ایک بیماری کی شفا میں نظر اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہوئے دوا اور علاج کرنا نمبر دو کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا نمبر تین علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا نمبر چار بیمار بھلائی کی عیادت کرنا وضاحت حدیث شریف میں ہے مریض کی عیادت کے لیے جانے والے شخص کے لیے ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں مغفرت کی بشارت آئی ہے نمبر پانچ مختصر عیادت کرنا کہ کہیں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے مریض یا اس کے گھر والوں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو نمبر چھ بیمار کو ہر طرح تسلی دینا اور کوئی ڈر یا خوف والی بات نہ کرنا نمبر سات عیادت کے وقت مریض سے یوں کہنا بأس تہورا شاء اللہ ترجمہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے نمبر آٹھ عیادت کے بعد مریض کی شفا یابی کے لیے سات مرتبہ یہ دعا پڑھنا اللہ رب العرش ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے وہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا وضاحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے بہوالا بخاری و ابو داود